الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جسما من آج اکتوبر انیس سو ستر کی اٹھارہ تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النساء کی ستہترویں آج سے ہوتا ہے four over seven seven Bhajpa آیات میں یہ بتایا گیا تھا کہ دین کے نظام میں جنگ کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے اور یہ کہا گیا تھا کہ وہ کون سے حالات ہیں جن میں جنگ کی اجازت ہے اور کون سے حالات جن میں وہ ضروری ہو جاتا ہے تجدید یا داشت کے لیے دوہرا دوں کہ اجازت دی گئی تھی سب سے پہلے جب یہ جماعت میں تیرہ برس تک مکے کے نامساد حالات کے بعد مدینہ کی طرف کجرت کر کے آ گئے تو مخالفین نے یہاں بھی ان کا پیچھا نہ توڑا اور یوز کر کے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان کی طرف حملے کے لیے بڑھ آئے تو سب سے پہلے اس مقام پر ان کو اجازت دی گئی تھی کہ یہ اپنی مدافعت میں جنگ کے لیے باہر نکلیں کیونکہ سوال یہاں موت اور زندگی کا آ گیا تھا یہ تو جنگ کی اجازت ہے اور جنگ کی ضرورت کے متعلق کہا کہ جب یہی نشے کے مخالفین ان مسلمانوں کو جو وہاں رہ گئے تھے مظلوم بے بس بے بس ان کے زیر تسلط انہیں یہ سخت تکالیف پہنچاتے تھے ان کے متعلق کہا کہ وہ ہم سے فریاد کر رہے ہیں خدا سے کہ ہمیں ان ظالموں کی بستی سے نکال لے اور یوں تو وہ نکلنے نہیں دیتے کوئی ہمارا حمایت کرنے والا کوئی ہمارا مقرر کر دے جو ہماری مدد کرے اس بچی سے نکلنے کے لیے تو مظلوموں کی یہ فریاد تھی اور اس وقت یہ کہا گیا مدینے کے مسلمانوں سے کہ تم سنتے نہیں ہو کہ یہ مظلوم کس طرح سے آہو سوا کے ساتھ ہم سے مدد مانگ رہے ہیں اور تم ان کی مدد کے لیے نہیں اٹھتے اٹھو اور ان کو ان ظالموں کے پنجائے اس کے داد جنگ کی اجازت تو اپنی حفاظت کے لیے تھی اور جنگ کا حکم دیا گیا ہے ظلم کو روکنے کے لیے مزدوروں کی مدد کے لیے اور مظلوم میں یہ بات نہیں کہ وہ مسلمان ہی ہونے چاہیے دنیا میں کسی مظلوم کی آواز کہیں سے اٹھے یہ اس جماعت کا فریضہ ہو جاتا ہے کہ اس مظلوم کی مدد کے لیے پہنچے اور اس مدد میں جان بھی دینی پڑے اپنی جان دے دے انسانیت کی جان بچا دے یہاں جنگ فرض ہو جاتا ہے اور یہ وہ مقام ہے جس کے لیے ہر مسلمان کو یہ معاہدہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا جان اور مال خدا کے ہاتھوں بیچ دیتا ہے مال کی تو صورت یہ ہے قرآن کی روح سے کہ ضرورت سے زائد کسی کے پاس کچھ رہتا ہی نہیں مومن اپنے اس معاہدے کی روح سے لطیب خاتے اپنی ضرورت سے زائد سب کچھ اس مملکت کو دے دیتا ہے تاکہ وہ ضرورت مندوں کی ضروریات کو پورا کریں بلکہ ضروریات ہی نہیں جس کو زکات کہا جاتا ہے وہ نئے انسانی کی نسل و نواغ کا سامان باہم پہنچائیں اس کے لیے مومن کو ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ اپنی ضرورت سے زائد کچھ رکھے یہ دین کے نظام کی باتیں ہیں جو میں یہ کر رہا ہوں ایمان تو یوں دیکھ لیا ہوتا ہے اور جان امانت کے طور پر اس کے پاس رکھی ہوتی ہے کہ جب بھی آواز آئے اور اس کے دینے کی ضرورت پڑ جائے یہ اسی وقت اس آواز سے لباس کہتا ہوا ہر برسا میدان میں آ جائے یہ ہے دین کا نظام اب اس آیت میں جو آج ہمارے سامنے آ رہی ہے بڑا ایک دلچسپ شرط بتایا گیا ہے دین میں اور مذہب میں مذہب میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جہاز یا کٹال یا جنگ کا مقام آتا ہی نہیں ہے وہاں تو عزت آت ہوتی ہے رسمیات ہوتی ہیں نظریات ہوتے ہیں تصورات ہوتے ہیں لفظی بحثیں ہوتی ہیں اور جہاں تک امال کا تعلق ہے یہی پرست کے پوجا پاٹ کے کچھ رسوم ہیں جنہیں ادا کر لیا جاتا ہے اور یہاں تک وہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کا مقصد تو ادا ہو گیا اب اس سے آگے جو ان معاملات میں جہاں جان دینی پڑتی ہے تو وہ معاملہ ان کے نزدیک مملکت کا یا ریاست کا ہوتا ہے بلکہ یوں کہیے کہ وہ کہتے ہیں یہ دنیا داروں کی باتیں ہیں سیاست سے ان کا تعلق ہے مگر وہاں سے آگے نہیں بڑھتا دین میں یہ ابتدائی زندگی جو ہے یہ ٹریننگ کی زندگی ہے ڈسپلن کی زندگی ہے بلکہ یوں کہیے کہ وہ جو میں نے اس کے پیش تک بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ دین قلب اور مزاح کی ایک بنیادی تبدیلی کا نام ہے ذہنیت کے بدلنے کا نام ہے اس میں انسان کی نفسیات میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے مزاح کا زاویہ بدلتا ہے اور جب وہ اندرونی تبدیلی پیدا ہوتی ہے تو خارجی تبدیلی اس کا فکری نتیجہ ہوتی ہے یہ نہ تو یوں ہی رسمی طور پہ کچھ عبادات شروع کرنے کا نام ہے نہ مکانی کو بھی کے لیے کے اقتبا کا نام ہے یعنی محض قانون نافذ کر کے اور قانون کسی کو قانون کو منوا کے یہ سمجھ دینا کہ اسلام قائم ہے اور یہ مومن ہے یہ بات بھی غلط ہے آپ کے قوانین دوستر ایسے ہیں جو باقی غیر مسلم اقوام نے بھی اپنے یہاں رائج کر رکھے ہیں جنہیں آپ یونیورسل مارل کہتے ہیں وہ تو ہم لوگ ہر ایک جگہ ہوتے ہیں کام کہتا ہے کہ جھوٹ ضرور بولا کرو چوری کیا کرو بنا کیا کرو ہر مملکت کے قانون میں فروغ دینا جرم ہے لیکن آپ دیکھیے کہ ان چیزوں کے اقتدار کو ان پر عمل کرنے والے بھی یا وہاں جو پورا عمل شہری ہیں انہیں آپ مومن نہیں کر سکتے تو اگر آپ کے ہاں بھی کچھ لوگ کلمہ پڑھنے کے بعد زیادہ سے زیادہ ان چند رسومات کو ادا کرے یا ان قوانین پر بھی عمل پورا اگر ہو جائیں آپ انہیں قرآن نے جو فرق کیا ہے مسلمان تو کہہ سکتے ہیں مومن نہیں کہہ سکتے اور یہاں نہ تو قلب و دماغ میں تبدیلی پیدا ہوئی ہو اور نہ ان قوانین کے سامنے جھکنے کی بات تو ہو تو انہیں کیا کہا جاتا ہے اپنا نام ہم جو دنیا رکھ لیں تو ہمیں تو یہ کہا جائے گا آپ سوچ لیجیے تو قرآن یہ بتایا ہے کہ اصل چیز پہلے ایک ڈسپلن ہے کلب و مزاج کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی چیز ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچوں کی جو تیرہ سالہ زندگی ہے یہ ابتدائی مرحلہ تھا تربیت نفس کا کلب و مزاج میں تبدیلیاں پیدا کرنے کا اس کے بعد اگلی زندگی جو آرے ہوا اسلام کی جس کو ہم مدنی زندگی کہتے ہیں تو اس میں یہ تیرہ برس میں جس جس قسم کی تبدیلیاں اندر لائے گئے تھے ان کے محسوس مشاہدے مظاہرے اس زندگی میں جا کے ہونے تھے لیکن آپ دیکھیے کہ قرآن <clears throat> ان لوگوں کے متعلق کیا چاہتا ہے جن کی ذہنیت دین کی نہیں مدد کی ہوتی ہے المکرا اور لهم كفوا أيديكم الصلاة وآتوا الزكاة ان لوگوں کی حالت میں ذرا غور کرو کہ دین کی ابتدائی اسٹیج میں جب یہ ہنوز تربیت تھے تو ان سے کہا یہ گیا تھا کہ تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا یاد رکھیے کہ بچوں کی زندگی میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے یہ یہ کچھ بات نہیں تھی کہ یہ جنگ بھی نہیں تھے انہیں لڑائی کرنا نہیں آتی تھی یہ لڑائی کرتے نہیں تھے انہیں انہیں کو میں تھے سے کچھ لوگ تھے نا جو اسلام لے آئے تھے اور یہ تو مارشل ریس تھی یہ تو سے نسلوں سے ان کے یہاں اس انداز سے جنگ جاری رہتا تھا ایک ایک کسی کے اوپر سو سے سال تک لڑائیاں ان میں ہوتی تلوار کے بغیر عرب کا تصور نہیں تھا ہمیشہ جنگ میں مصروف رہتے تھے تو جو کنورٹ ہو کے ادھر اسلام کی طرف آئے ہیں وہ بھی تو انہیں میں سے تھے یہ بھی تو لڑنا جانتے تھے یہ بھی تو تلواریں اپنے پاس رکھتے تھے لیکن یہ عجیب تبدیلی ہے کہ اس تیرہ سال کے اندر تین <clears throat> کے بھائی بندوں نے جن میں سے نکل کے ادھر آئے تھے کو ہر قسم کی تکلیفیں دی روزانہ تراشے سانو تشویش یا پتھر مارے تکلیفیں وہاں پہنچائی اور یہ کہ جن کے نیانوں میں تلواریں موجود تھیں اور ان کو لڑنا بھی آتا تھا ان میں سے کسی نے ہاتھ بھی نہیں اٹھایا اسے دیکھیے یہ ٹریننگ کا جو پیریڈ ہے یہ کس انداز سے گزارا جا رہا ہے یہ ہے وہ چیز کے اس دور میں لوگوں سے کہا گیا تھا جو زیر تربیت تھے کہ لڑائی کے لیے ہاتھ نہیں اٹھانا اس میں جو ٹریننگ کے مرحلے ہیں اقامت سلاد نکائے زکات اس سے مشق کرائی جا رہی تھی یہ ٹریننگ ہے جس کے لیے یہ سلاد جسے آپ کہتے ہیں یہ قلب و نگاہ کی تبدیلی کے لیے ٹریننگ ہے حقیقت میں ڈسپلن کرتی ہے انسان کو اور یہ وہ چیز ہے جو اس دور میں بھی شروع کی جا سکتی ہے جس میں ہنوز اپنی مملکت قائم نہ ہوئی ہے مکے کی زندگی آتی تھی بنی اسرائیل کے قصے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ جب وہ ہنوز مصر میں تھے اور شرام کی غلامی میں تھے ان کو تو آزادی نصیب نہیں تھی موسا علیہ السلام ان کے بھائی ہارون بھی وہاں ان کی تربیت میں مصروف تھے تو وہاں کہا گیا ہے کہ ابھی دین کا مرحلہ تو نہیں آیا کہ اپنی آزاد مملکت قائم ہو چکی ہو ان سے کہو کہ ابھی اپنے گھروں کو ہی اپنا قبلہ بنا لیں یہ گھروں کو قبلہ بنانے کے معنی کیا ہوتے ہیں یہ نہیں کہ اس کے بعد بعد جماعت نماز ادا کیا کریں اور اب بہرحال الگ الگ پرائیویٹ اپنے طور پہ نماز پڑھ لیا تو آپ یہ دوں کہ یہ بھی جو جس دن حالات میں آپ یہ ہیں ٹھیک ہے دوسروں کی غلامی میں یہ ہیں ان کے ساتھ جنگ نہیں کی جا سکتی ابھرا نہیں جا سکتا لیکن اپنی ٹریننگ کو کی جا سکتی ہے یہ ٹریننگ جو ہے اس کے لیے انتظار مت کرو تو یہاں سے نکل جائیں گے اپنی مملکت قائم ہوگی تو پھر جا کے وہاں ٹریننگ حاصل کریں گے ٹریننگ یہاں سے شروع کر دو یہ جو پیریڈ تھا مکے کی زندگی کا یہ یہ پیریڈ تھا کہا کہ اس زندگی میں تو ان سے کہا دیا تھا کہ ہاتھ روک کر رکھ اور اور انتہائی زکات سے اپنے اندر یہ نفسیاتی تبدیلی سب و نگاہ کے اندر ایک یہ پیدا کرتے چلے جاؤ اور اس کے بعد پھر وہ زندگی شروع ہوئی کہ جب ان کو جہاز یا فرض کیا گیا کہ ہاں اب تقاضا ہے دین کا کہ میدان جان میں بھی نکلو تو اب فرق پیدا ہوا ہے ان لوگوں میں کہ جو صحیح معنی میں دین کا تصور سمجھ گئے تھے انہوں نے تو دین کے تصور کے ناطے وہ اس آواز کو لگ بیک کہا اور وہ رکھا اور فرحان ادان جان کے اندر آ گئے لیکن کچھ لوگ اس قسم کے بھی ساتھ شامل ہو گئے ہوئے تھے کہ جن کو دلوں کے اندر ایمان نہیں اترا تھا قرآن کے یہ الفاظ انما یا پھر سے ایمانت گی ان کی کیفیت یہ ہوئی کہا ہے کہ پنما کتبہ الحم القدار ہوا کراسک اشد کیا اصد میں وہ لوگ بھی کچھ نکلے مطلب کہ دن کے دنوں پر لوگوں کا خوف اور ہراس بڑی شدت سے چھایا ہوا تھا ڈرنا تو صرف قانون سے چاہیے کہ اس کی سرکشی سے اس کی خلاف ورزی کے نتائج بڑے تباہ سن ہوتے ہیں انسانوں سے ڈرنے میں کیا مانے لیکن ان میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو انسانوں سے ڈر رہے تھے ان کی کیا تحقیق تھی دونوں کا پڑتا آ جائے ملکی نے کہا کہ یاد دس یہ کیا ہوا ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ بڑی آسان کی بات ہے مذہب کا معاملہ ہے کسی طرح سے جان دھیان نہ کیا یوں نماز کر لی اس طرح سے کچھ عبادات کی کر لی اب یہاں تو کچھ معاملہ میں پس کا تک چڑھا رہا ہے ہم سے کہا جا رہا ہے کہ میں دانے جانے میں جا کے جانے دینی ہوں گی یاد کیا کر دیا لینا میرے ساتھ یہ تم نے یہ کیا کر دیا کہ ہمیں تو جان کے حکم دے دیا ہے وہ تو بڑا مشکل میں رہنا تھا اصل یہ ہے کہ جب مذہب کا تصور ذہن میں ہو تو اس کے بعد جب بھی کوئی ایسی بات آئے جہاں مذہب اور دین میں فرق ہونا ہے مذہب کے تصور والے اس کو اپنا ہی نہیں سکتے اگر تو السلام کی قسطوں میں جیسا کہ قرآن نے کہا ہے تو ان کی نے حضرت اگر نے ان سے کہا کہ تم اتنی زیادتی نہ کرو باہر ہاتھ ہمیں شراب کی تو اجازت تم دے دو اس میں تو رکاوٹیں پیدا نہ کرو ابتدائی ہی مرحلہ تھا اپنی دین کی تبدیل کا تو اور نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کے ذہن میں وہی نظر کا ہی تھا انہوں نے کہا کہ اس میں تو کوئی قابل اعتراض بات نہیں ٹھیک ہے لیکن جب وہ سلاد کا نظام سامنے آیا تو قرآن میں ہے تو اس قوم نے ان سے کہا کہ ایسے ہے تم نے تو صرف ہم سے آپ کا کہا تھا آج کا ترجمہ کر دوں تو ٹھیک ہے کہ تم نے تو صرف نماز کے متعلق ہم سے کہا تھا اور آگے ہے قرآن نے نے نے کہ کہ انہوں انہوں کہا کہا ٹھیک ہے سلاد ہی تو ہے جس کی میں نے تم سے کہا کہ تیری سلاد ہمیں اس کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنا مال جس طرح سے جیتا یہ بھی قسم کی سلاد ہے آپ دیکھتے ہیں کہ دین کی سلاد کا دائرہ کہاں تک جاتا ہے وہ بول میں سمجھتے کہ یہ مذہب کی نماز ہے مسجد میں پڑھ لی دو شدے کر دیے طریقہ ادا ہو گیا انہوں نے دیکھا کہ شاید بات تو تلاشی یا نمازگی ہو رہی تھی اور یہاں کا یہ ہے کہ ہم اپنا اکنامک سسٹم بھی اپنی مرضی کے مطابق نہیں رکھ سکتے انہوں نے کہا کہ شاید یہ کس قسم کی سلاد ہے جس میں ہمیں اجازت نہیں کہ ہم اپنے مال کو اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر سکیں انہوں نے کہا کہ ہاں دین کی خلاف یہی ہوا کرتی ہے یہ تو مال کی بات تم کرتے ہو وہاں تو جان بھی اپنی مرضی کے مطابق نہیں رکھی جا سکتی مذہب کی آزادی دنیا میں ہر ایک آپ کو دے دے گا کاون کی جنگی آزادی کے بعد جو پہلا منصور کھایا ہوا ہے جو چوریا تھا وہ جو بڑے فخر سے پیش کیا جاتا رہا اس میں انہوں نے مذہب کی آزادی دی کوئی تعارف نہیں کیا آپ کے نماز روزے حج وکاس میں ٹھیک ہے اپنے طور کرتے چلے جاؤ سلطنت کا اس سے بگڑتا کیا ہے لیکن انہوں نے جنہیں مدد کی آزادی دی تھی انہوں نے کہا کہ ہمارے دین کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری الگ مملکت ہونی چاہیے تو یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی انہوں نے کہا کہ تم نے اگر آزادی دی ہے تو وہ آزادی یہاں تک پہنچنی چاہیے یہی نہیں بلکہ وہ جو مشہور مقدمہ ہے خلافت کا مولانا محمد علی محوموم اور ان کے ساتھیوں کا کراچی میں جو خالد بینا حال میں ہوا تھا اس نے یہ آرگومنٹ دیا تھا مولانا جواہر مرحوم نے اس نے مسلمان فوجوں کو کہا گیا تھا انگریزوں کی طرف سے میں جمع میں لے کے ان فوجوں کو گئے تو سامنے تو مسلمان تھے ترکوں کے خلاف جنگ ہو رہی تھی تو انہوں نے یہاں یہ جو تھے ریاست موومنٹ والے جن کو لیڈ کر رہے تھے مولانا جوہر مرحوم انہوں نے یہ ریزوڈیشن پاس کیا تھا کہ مسلمان کے لیے دین کی روح سے یہ حرام ہے کہ وہ کسی مسلمان پر گولی چلائے قرآن کی آیت موجود تو اس پہ جب ان کو گرفتار کیا ہے تو اس میں مولانا مرحوم نے یہ کہا تھا کہ تم نے ہمیں آزادی دی ہوئی ہے ریلیجن کی انگریزی میں تھا اور ہمارے ریلیجن کا یہ حکم ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو گولی نہیں چلا سکتا تو ہمیں تو اس کی آزادی حاصل ہے اس چیز کی ہم اس سے کار بند ہوں ایسا کہنے سے تم ہمارے خلاف یہ جرم کی فرض کیا کر رہے ہو ہم نے جرم کیا دیا ہے لیکن وہ نہیں سمجھ سکتا تھا سمجھنا چاہتا نہیں تھا یہاں بات آتی ہے قرآن آگے کہتا ہے سمجھنا چاہتا نہیں نہیں تھا یا سمجھ سکتا تھا میں سمجھتا ہوں کہ ان میں اکثریت ان کی تھی جو سمجھنا چاہتے نہیں تھے یہی بات ایک جاتی تھی آگے جس سے میں نے کہا کہ سمجھنا چاہتے نہیں تھے سمجھتے ہیں یہ لوگ اور میں نے تو دیکھا ہے کہ ان میں ایسے لوگ تھے جو ہم سے زیادہ اسلام کے دین کی حیثیت کو سمجھتے تھے تو ذاتی بات جو میں نے کہی ریڈیو جب نیا نیا چلا ہے بھاج بن پان پینتیس کا ذکر ہے تو میں ہوم ڈپارٹمنٹ میں ملازم تھا یہ عید و قربہ کا تہوار آ رہا تھا اس سے انہوں نے پروگرام میں ایک تقریر رکھی اسوائے ابراہیم اور مجھے اس کے لیے انہوں نے کہا کہ تم تقریر کر یہ پہلا واقعہ تھا کہ کوئی گورنمنٹ سروینٹ یا ملازم سرکار ریڈیو پہ آ کے تقریر کرے اسی لیے ہوم ڈپارٹمنٹ کا تھا جس میں میں ملازم تھا اصولی بات کری کہ گورنمنٹ سروینٹ کو اجازت دی جائے یا نہ کہ یہ وہاں جا کے تقریر کرے بہرحال طے یہ پایا کہ اجازت تو دی جائے لیکن ان کی تقریروں کو پہلے رد کر دیا جائے دیکھ لیا جائے کہ کچھ اس میں ایسی بات نہ ہو اس کو بھی کہا گیا کہ تم اپنی تقریر جو ہے اس کو تم نے یہاں پیش کر دینا یہ وہ تقریر جو تھی تو وہ تو اردو میں تقریر تھی اب اس کو رد کرنے کی ذمہ داری کون دے وہ نیچے انہوں نے کہہ دیا کہ صاحب ہمیں تو اتنی اردو آتی نہیں ہے کہ ہم دیکھ لیں معاملہ یہ مدد کا بھی ہے تو پہلا ایشو تھا اس لیے معاملہ دور تک پہنچا سختی تک بات کری گئی اس زمانے میں گورنمنٹ آف انڈیا کے سیکٹری جو تھے وہ گورنر بن کے آیا کرتے تھے بہت بڑا ان کا ہوتا تھا آج تک مجھے یاد ہے کہ انہوں نے مجھے بلایا بلا کے کہا کہ وہ تقریر جو ہے بہرحال میں نے تو اس کو نہیں بات کیا تم بتاؤ کہ اس میں تم کیا کہو گے میں نے کہا اگر ابراہیم کا کیا ہے وہ بیان کروں گا میں کہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے صرف سے اختلاف کیا قرآن نے اسی کو زور دیا ہے کہ وہ مشرق نہیں تھے اور میں اسی پہن کو فسکس کروں گا اپنی تقریر کے اندر صرف کیا ہے اور اگر ابراہیم نے صرف کس طرح سے اجتناب کیا تھا انہوں نے کہا کہ پھر اس کی اجازت چاہتی ہے میں نے کہا یہ ایک مذہب کا معاملہ ہے یہ صرف کے اوپر ایک میں تبدیل کر رہا ہوں اس نے کون سی چیز خرابی کی ہے اور فرمائیے آج تک یاد ہے اور دکھ رکھا ہے میں نے اس نے کہا کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ تم قرآن کی روح سے دیتے ہو میں وہاں خطبے دیا کرتا تھا قرآن کی روح سے خطبے دیتے ہو یہ ہمارے پاس ہے کہنے لگا کہ قرآن کی روح سے یا صرف اتنی کی بات ہوگی کہ گنا پوجا کرو میں یہ نہیں آتا ہے کہ مسلمان خدا کے علاوہ کسی کی معصومیت اختیار نہ کرے انگریز سب کی مجھ سے کہہ رہا ہے اور کہا کہ کیا اس ابراہیم نے جو سب اس مسئلہ پیش کرو گے بادشاہ کے خلاف اس نے دربار میں کھڑے ہوئے یہ نہیں کہہ دیا تھا خدا کے مقابلے میں تمہاری حصبت کیا ہے اور جب وہاں اس کو اجازت نہیں ملی تھی اپنے طور پر اپنے دین کو قائم کرنی تھی تو اس نے ہجرت وہاں سے قبول کر لی تھی یہ ہے نا تحید بیان کرو گے آتے ایسے آتے ہوئے اور اس کے بعد تم کہہ رہے ہو کہ بڑی انسنٹ کی بات ہے معصوم کی بات ہے میں نے تو صرف تقریر کرنی ہے کہنا یہ ہے کہ وہ مشرق نہیں تھی اور تقریر میں میرے یہی تھا میں کیا یہ رہا تھا کہ ان لوگوں کی نگاہیں اتنی دور بھی ہوتی یہ ہماری طرح نہیں تھے کہ یہ مدد پرست تھے اور دین کو سمجھ کے نہیں تھے ان کے یہاں تو دین تھا ہی نہیں لیکن آپ کے دور کو وہ خود سمجھتے ہیں تو میں نے کہا یہ کہ مقام جہاں آ گیا تھا تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ صاحب وہ نماز روزے کی حل تک تو ٹھیک تھا یہ کیا کہ یہ آپ نے ہم کو یہ فرض کر بھی قرار دے دیا کہ میدان جنگ میں جنگ میں جائیں اور جانے ہتھیلیوں کو لے کے آئے یہ دین کا کا کس طرح سے ہے لونا کا طرح کا اگہ جنگ طرح دی جا رہی ہے ہمارے شریف کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ذرا توقف کیا جائے ٹھہرا جائے اس فرض کو عائد کرنے سے ٹینشن ہمیں مہلت دی جائے کہ ہم سوچتے دیں ٹھیک ہے بات تو بڑی سوچنے کی یہ شہادت گاہ میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمانوں انہوں نے بھی آسان سمجھ لیا تھا لیکن تو اڈی تو بات نہیں چلا تھا قرآن کہتا ہے جہاں تک تو معاملہ بالکل ٹھیک تھا کوئی اعتراض نہیں انہوں نے کیا اور اس کے بعد وہ جو مقصد آیا جس کے لیے یہ ٹریننگ ہو رہی تھی اصل میں تو وہاں پہنچ کے کہنے لگے بات پتا ہم نے فرض کر دیا ہے جنگ پر جا رہا ہے جاننا نہیں پڑے گی اس میں تھوڑی سی مدد دیجیے تاکہ سوچنے قرآن کہتا کوئی محرت کی کیا بات ہے سوچنے کی کیا بات ہے بات تو بڑی آسان ہے متاث دنیا قدیم رد آخرت خیر بچ ان سے کہو کہ سوال تو صرف گراہے پہ کھڑے ہو کے یہ سوچنے کا ہے ایک طرف دنیاوی مفاد ہے ایک طرف مستقبل کی زندگی جان بچا کر دنیاوی مفاد حاصل کر دینا جان دے کر مستقبل کی خوشگواریاں اور سرفرازیاں حاصل کر دینا بات تو یہ طے کرنے کی وہ لوگ کے لیے مانگتے ہو اس میں بات بڑی ٹھیک ہے بڑا نہ ہونا فصیدہ یاد رکھو یہ نہیں ہوگا کہ تمہاری جان بھی مفت میں لے لی جائے گی اور پھر تم پہ ظلم کیا جائے گا یہ جان دے لینا کسی سے تو ظلم ہوتا ہے نا یہ قتم ظلم نہیں ہوگا اب آگے قرآن تو ایک بات پہلے ایک قانون دیتا ہے پھر اس کے بعد اس کی عزت بھی سمجھاتا ہے اس کی وجہ جواب بھی بتاتا ہے دلیل بھی دیتا ہے اس کے ہاتھ میں کہا آؤ تمہیں بتائیں فرق کتنا ہے مرنے اور مرنے اینا میں کون ہوں جدرس تم موتیں تو بناؤ تم تم کی بروت انہی کہا یہ واقعہ ہے یا نہیں کہ موت بہر حال آنی تم کتنے ہی مضبوط پڑوں کے اندر کیوں نہ بیٹھے ہو موت ایک دن آ جائے اور فرق یہ ہوا مرنا تو ضرور ہے فرق یہ ہے کہ وہ ایک مجبوری کی موت ہے کہ اس میں آ جانا ہے اور تم کچھ نہیں کر سکتے اور یہ اب صاحب اختیار کی موت ہے جو خود مرنے کے لیے جاتا تھا ہم لوگوں کو بس اتنا ہی کرتے مر ایک مرد بادشرف ہے یہاں بڑی عجیب بات قرآن کیا گیا انسان صاحب اختیار پیدا کیا گیا سبھی زندگی کے قوانین اس کے اوپر اس طرح لاگو ہوتے ہیں کہ اس میں اس کا اختیار نہیں ہوتا حیوان بے اختیار پیدا کیا گیا ہے موت سبھی زندگی کے اوپر آتی ہے حیوان کو اختیار میں نہیں ہوتا سبھی موت انسان کو بھی اس طرح سے آتی ہے کہا کہ اگر وہی تبھی موت تمہارے اوپر آ جائے جس سے بچنے کا تم نے اختیار نہیں ہے تو مرنا تو تم نے خوش کرے گا اختیار نہ رہا تمہارا اور جس جس معاملے میں با اختیار انسان اختیار ہو جاتا ہے اس کا گھر انسان انسانیت ختم ہو جاتا ہے اختیار مجبور کی موت مرنے کی بجائے باختیار موت کو کیوں نہیں قبول کرتے کہ خود مرنے کے لیے بات کرے گا بس اتنی سی بات ہے کیا بات کیا جاتا ہے قرآن کا اس کے بعد ایک ایسی آیت آ رہی ہے ابھی جانے مان بڑی اہم ہے بنیادی مفہوم کے اعتبار سے اور اہم اس لیے ہے کہ اس کے غلط مفہوم سے اتنی بڑی غلط عمارت استوار ہو گئی ہے جس میں بری طرح سے الجھا ہوا ہے مسلمان آپ کو معلوم ہے میں آپ کو بتاتا چلا آ رہا ہوں کہ سب سے پہلا مسئلہ جسے کہتے ہیں نگاہ کا آپ کے یہاں پیدا ہوا جس کی بنیادوں کے اوپر آپ کے یہاں فرقے پیدا ہوئے دین میں مذہب میں وہ تقدیم کا مسئلہ تھا اور اس اس میں میں چلا آ رہا ہے اس وقت تک مسلمان جب تک پرانے خالص مسلمان کے ہاتھ میں تھا یہ مسئلہ ہی نہیں تھا یہ سوال ہی نہیں تھا بڑی عمدگی سے حل ہو چکا ہوا اس کے اندر لیکن اس کے بعد جب یہ اجنی تصورات سے متاثر ہوا ہے یہ دین تو سب سے پہلا مسئلہ جو ان کے یہاں بحث کا چلا وہ یہ کا تھا عرب بڑی سادہ کی قوم تھی انہوں نے اس اسلام کو قلب و نگاہ کی تبدیلی کے ساتھ قبول کیا تھا وہ باتوں میں نہیں پڑتی تھی وہ زیادہ تصوراتی یا نظریاتی قوم تھی ہی نہیں ایران جو مسلمان ہوا ہے تو اول تو یہ ہوا ہی اس طریق سے نہیں تھا کہ پہلے ان کو قلب و نظاہ کی ٹریننگ ہو جاتی ہے اور پھر اسلام قبول کرتے انہوں نے تو سب اسلام قبول کیا تھا اور اس طرح سے جب دین میں تبدیلی آتی ہے تو کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں کہ خود ہمارے ہاں کے نعرہ کو ہم نے دیکھا ہندو سے مسلمان ہوئے تھے جب چیز آتی تھی جیلمبی کی کہتے تھے ان سے کہا گیا کئی دفعہ کہ صاحب الحمد للہ والی بات کیا گیا تو وہ کہتے تھے کہنے لگے صاحب وہ یہ وہ جین اندو جو نسلوں کی گھسی ہوئی ہے وہ نکلے ہی نکلے گی اور رحیم جو ہے وہ گھستا ہی گھسے گا اس میں کچھ وقت چاہیے نا رائے طور پر ٹھیک کے ساتھ جین اندی آ جاتی تھی ان سے ہے کہ یہ جین اندیاں جو چھٹی ہوئی تھی وہ ساتھ آئی تھی اور ان میں فضل و تہذیب و تمدن میں وہ ان سادہ اربوں سے کہیں آگے تھے انہوں نے ان کے شہروں میں آ کے ان کے ان ان کے, کے ساتھ مل کر وہ بحثیں شروع کر دی سی آنا جو ان کے یہاں روز مرہ معمول تھی تو آپ بتائیے کہ اگر خدا قادر مطلق ہے تو پھر تو ہر بات اس کی مرضی کے مطابق اس کے حکم کے ساتھ ہوتی ہے یہ مانتے تھے کہ قادر مطلق ہے اور اگر یہ چیز ہے تو پھر انسان کو و سزا کا مطلب کیوں قرار دیا جاتا ہے اس کا تو ہر فیل جو ہے خدا کے حکم کے مطابق ہوگا اس کے حکم کے خلاف تو پتہ نہیں بھول سکتا یہ ارب سادہ جاؤ یہ ان فلسلوں نے مباحث کا جواب کس طرح سے دیتا جواب تو نہ دے سکا کسی کے شبہات کے کانٹے پر ہو گئے یہاں سے بات شروع ہوتی ہے آپ کے یہاں اور پھر جو پٹری ریل جو دوسری پٹڑی پہ پڑی ہے اور اس کے بعد پھر ادھر ہی چلتی گئی زندن یاد آ گیا جو پرسوں ہی تو آپ کے یہاں یہ تبارات منائی گئی ہے یہ تقریب کیا ہے ابھی کسی نے سوچا بھی جتنے آپ کے یہاں تقریبیں آتی ہیں سال میں ان کے متعلق کچھ نہ کچھ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیوں تقریب آئی اس میں کیا ہوا تھا کیوں منائی جاتی ہے لیکن یہ سب ایسی آتی ہے جس کے متعلق کچھ معلوم نہیں یہ زیادہ سے زیادہ وہ بتائیں گے کہ ان میں یہ آیا ہے کہ یہ رات بڑی مبارک رات ہے اور اس میں وہ جیسے بادشاہوں کے ہاں ان کے ناروز سے یا ان کی سال گرا کے قیدیوں کو چھوڑتے تھے نا روایت میں یہ آیا ہوا ہے کہ اس رات خدا لاکھوں کروڑوں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دے وہ ملوکیت کا تصور ذہنوں کے اندر یہ بادشاہ کا جس میں سال گرا ہے کے ہاں کا کچھ لوگ صحت کا جشن ہے ہر ایک جشن کے اندر قیدیوں پر حاصل کرتے تو اس رات خدا جہنم سے رہا کر دیتا ہے اصل میں یہ بارات کا لفظ ہے یہ بارات تو پھر کارتی آیا ہمارے ہاں گناہوں سے آزادی الگ کر دینا کتنا ہی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے اور بات اس سے کہیں جاری ہے یہ مجوسیوں کے یہاں کا تیوہار یہ جب برانکہ آیا ہے اباسی کے زمانے میں اور مملکت کا اقتدار ان کے ہاتھ میں آیا ہے یہ مجوس تھے یہ مجھے مسلمان ہوئے تھے اس رات کے متعلق آپ کو معلوم ہے یہ عقیدہ ہے کہ سال بھر آنے والے فیصلے جتنے ہیں اس رات میں ہو جاتے ہیں وہ جس کا پتا کٹنا ہوتا ہے کٹ جاتا ہے درخت ہر بات کے فیصلے اس رات کو ہو جاتے ہیں وہی کا عقیدہ جب سال بھر کے فیصلے پہلے سے ہی ہو گئے تو معاملہ ختم ہے نا آپ آج اختیار تو رہیں گے آپ کے تو فیصلے ہو چکے ہیں تو سال بھر کے فیصلے یہ ہو جاتے تھے ان کے ہاں یہ عقیدہ تھا اس کے متعلق ایک دونوں نے رکھا تھا یہ ادھر آئے تو انہوں نے بھی یہ تیوہار منانا شروع کیا اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں بازی اس میں آتی ہے یہ آتش طرف کام تھی مجھے لازم و ملزوم ہے اس کے ساتھ یہ آتش پرستی یا آتش بازی آتش بازی آگ کا کھیل مسلمان کے ہاں جس نے آزاد کے لیے لفظی نار قرآن نے کہا ہے تو میں کیا لے رہا تھا کہ آپ کے ہاں یہ جو مسئلہ ہے جب قدر کا اس انداز میں جس کو ایک خالص علم کلام کا مسئلہ کہا جاتا ہے یہ بہت بعد میں شروع ہوا تھا بات آئی ہے اس آیت کی اس نقطۂ خیال سے دیکھیے جس کے یہ دوستے تھے تو مشکل ترین آیت یہ اسے کہتے ہیں یہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ان کی کیفیت یہ ہے یہ جو میدان جنگ سے اس طرح سے جانے چرا چرا کے منہ موڑتے ہیں اور آنا نہیں چاہتے کہ اگر یہ کبھی آ بھی جاتے ہیں میدان میں یا ویسے ہی تمہارے ساتھ رہتے ہیں تو اگر کوئی خوشگواریوں کی بات ہوتی ہے اچھائیاں ملتی ہیں مساج حالات ہوتے ہیں تو اس میں وہ کوئی کریڈٹ رسول کو نہیں دیتے یہ جو امام ہے جماعت کا مرکز ہے ملت کا اس کی طرف نہیں جاتا اس کے متعلق کیا کہتے ہیں فضل ربی آگے ہی یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے تو ملنا ہی تھا ہمیں خدا جسے چاہتا ہے دیتا ہے اس نے اس نظام کا اس اسلام کا اس اسلام کے اس مرکز کا اس کا کیا تعلق کیا خوبی یہ تو خدا کی طرف سے ہے پرائیویٹ تو نہیں ہے وہی تو صحیح ہے تو یقین میں لیں گے اور اگر کہیں آ کے کوئی نامساد بات آتی ہے نقصان دہ چیز آتی ہے گرہے پڑ جاتی ہیں تو تیری بد تبدیلی کی وجہ سے یہ کچھ ہوا ہے تم سمجھ آنے کہا کہ پہلے ہی دیکھ یہ پدارتھ کتنا ہے ان کے اپنے عقیدے اور عمل میں اگر تو یہ ہے جو خدا کی طرف سے ہوتا ہے تو اگر یہ حسنات خدا کی طرف سے ہیں تو یہ جو نقصانات ہوئے ہیں ان کا بھی یہ کہو کہ خدا کی طرف سے ہے اس میں یہ کیسے دے آتے ہیں اور اگر نقصانات کسی کی کسی بدتگیری سے ہوتا ہے تو جو خوشگواریاں آتی ہیں کہو کہ تمہارے حسن تدبیر سے یہ ملی شکریہ آپ کا جو چیزیں کچھ اچھی ملتی ہیں وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہیں اور جہاں کوئی چیز خرابی کی ہوتی ہے اس کے لیے ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کس کو سر الزام اس طرح سے کہا یہ ان کی کیفیت ہے آگے بات آئی سامنے قرآن کریم ہے تو یہ دیکھیے گا بڑی اہم آئے نم بندہ جہاں یہ کہا ان سے کہیے تو یہ غلط ہے جو تم نے جو تقسیم کر دی ہے اچھائیاں اس کی طرف سے برائیاں یا نقصان کی چیزیں اس کی طرف سے ان سے کہو کہ خدا کی طرف سے فوراً اس طرف گیا کہ جو تو وہ جبر کا سیدھا آ گیا تو اس کی طرف سے سب کچھ ہوتا ہے آ گیا کمال قوم لا جتا دینا جب کا ہونا حدیثہ کیا ہو گیا ہے اس قوم کو کہ اصل بات سمجھنا چاہتے نہیں ہیں یہ نہیں کہ بات سمجھ میں آ نہیں سکتی بات سمجھنا چاہتے نہیں ہیں تصویر میں جبر کا عقیدہ رکھنے والا بات سمجھنا چاہتا نہیں ہے کہ اس میں بڑی موج ہوتی ہے جو بات ہوئی اس کے تھا خدا کو منظوری آتا تھا ہم کیا کرتے اس نے لکھا یہ تھا ہماری قسمت میں تقدیری ہماری یہ تھی کوئی الزام اپنے اوپر نہیں دیا جاتا اور انسانیت کی بنیاد اس کے اوپر ہے کہ انسان اپنی ریسپانسبلٹی کا اعتراض کرے اعتراض اس کا کرے کہ مجھ سے غلطی ہوئی میں اس کا ذمہ دار ہوں بس یہاں سے انسانیت شروع ہوتی ہے حیوان مجبور ہوتا ہے انسان بھی اختیار ہے اور انسان بھی اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں سر میں تو شادی اختیار نہیں ہوں یہ تو جو ہوتا ہے خدا کی طرف سے ہوتا ہے تو وہ فوراً حیوانیت کے اوپر آ جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح ابلیس آدم بات ہی اتنی ہے جو کہتا ہے اس کے اندر لنگ ہی اتنی ہے آدم سے بھی ایک غلطی ہوئی لفظ ہوئی ابلیس سے بھی ایک نافرمانی ہوئی حکم کی دونوں نے نافرمانی کی تھی آدم سے جب کہا گیا کہ یہ کیا ہے اس کیوں کیا اس نے کہا گرب بنا غلم نہ مجھ کو جاتی ہوئی بھول ہو گئی میں ذمہ دار ہوں اپنی اس نقصان کا میں نے کیا کہا کہ کا انسان ہے اعتراض کیا ہے اپنے اختیار سے یہ غلطی کی ہے اپنے اختیار سے اس غلطی کی تلافی کر دو گے انسان ہے جسے کہتے ہیں خدا نے آدم کی توبہ قبول کر لی تھی تو کیا چیز تھی ربنا ظلم نہ ہم کسم لوٹ سے کہا کہ یہ تو نے کیا کیا اس نے کہا میں نے کیا کیا تو نے مجھے گمراہ کرایا ہے میں تو کر سکتا تھا جبرتا سیدھا اس نے کہا قیامت تک کے لیے اسلام کو بھی ہو سکتی جو جو اپنی غلطی کا اعتراض نہیں کر رہا تو اسلام کیسے ہو سکتی ہے یہ بھی نہیں سواد کر سکتی یہی آپ نے یہ کہا کہ صاحب میں تو اس کا ذمہ دار نہیں ہوں خدا کی طرف سے ہوا سب بات یہ نہیں تو یہ کہتے ماں اسادہ کا نیند حسنا کے انسان اللہ ہے ماں اسادہ کا نیند سیے کے نفس جتنی اچھائیاں آتی ہیں کچھ گواریاں زندگی کی آتی ہیں پہلے میں عام ترجمہ کرتا ہوں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں اور جتنے نقصانات اور تباہیاں تمہارے آتی ہیں وہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کی ہوئی ہوتی ہیں خدا کے الزام اس کا مت نہیں پہلے تو یہ کہا کل کل ان دلہ تم ان سے کہہ دو میں نے وہاں شاید کتاب ہو گیا تھا ان کی طرف اور کو بتایا تھا کل کل من ان سے کہو تو یہ نہیں سب خدا کی طرف سے ہوتا ہے پہلے یہ ہے میں فوراً بات آتی ہے کہ پہلے تو یہ کہا کل کل من ان دلہ خدا ہی کی طرف سے ہوتا ہے یہاں پھر اس کو دو ٹکڑے کر دیے کہ ہسنتن اللہ ماں اسوادہ کے من سہی ہوتی ہیں جو اچھائیاں ہوتی ہیں سواریاں ہوتی ہیں خدا کی طرف سے جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے آنکھوں کی لائی گئی اوپر ہے کل کل اللہ یہ سب خدا کی طرف سے ہوتا ہے یہ تھا جو میں نے کہا تھا کہ اس کو کہا جاتا ہے بڑی مشکل آیت ہے بات نہیں سمجھ میں آتی اوپر یہ کہا ہے ساتھ ہی یہ چیز کہہ رہی ہے تو ان دونوں کے اندر تو بظاہر تضاد بڑا نظر آتا ہے میں نے کہا کہ کہہ دو سب خدائی کی طرف سے اس نے کہا کہ نہیں یہ سواریاں اس کی طرف سے یاد جتنی ہے تمہاری طرف سے بات بالکل صاف ہے یہ کہ کتنی چیز ہے کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے خدا کے مقرر کردہ قوانین کے ماتا ہو رہا ہے اس کے قانون کے مطابق اس لیے تم من مل تم ہر واقعہ جو یہاں ہوتا ہے خدا کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں نا خدا کی طرف سے ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہ ہر واقعہ کے لیے وہ الگ الگ اپنے ہاں سے فیصلے دیتا ہے حکم دیتا ہے ایک فیصلہ جب وہ غیر متبدل ہو جائے تو اسے قانون کہا کرتے ہیں فیصلے خدا نے ایک دفعہ کیے اور غیر متبدل ان کو قرار دے دیا اسے لا کہتے ہیں اسے قانون کہتے ہیں خدا کی طرف سے ہے جو کچھ یہاں ہوتا ہے وہ سب خدا کے قوانین کے مطابق ہوتا ہے اب آگے یہ ہے امن اللہ اگر تم ان قوانین کے مطابق عمل کرتے ہو تو حسنا کم خوشگوار خوشگواریاں آتی ہیں اور جہاں تم دیکھو کہ کوئی مصیبت آئی ہے تو سمجھ لو کہ اس کے خلاف تم نے اپنی مرضی سے کچھ کر لیا یہ ہو نہیں سکتا کہ قانون خداوندی خدا بندی کے مطابق کرے اور اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی آ جائے ہو ہی نہیں سکتا کل خیر اس نے کہا ہے خدا تباہیاں تو کہتا ہے کہ ہم اپنے اپنے بندے تو ظالم نہیں ہیں ہم ظلم نہیں کرتے ہم قبانیاں نہیں لاتے قبانیہ لانا ہوتا تو یہ سارا کار ہم وجود نہیں کیا جاتے لاتے تنخواہ خدا کی طرف سے ہمیشہ اطناط ہوتی ہیں یہ تو جب اس کے بنائے ہوئے قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے انسان تو اس میں مصیبت آتی ہے اب دیکھیے بات اتنی صاف ہوگی تو یہ جو تمہیں کہتے ہیں کہ خوشگواریاں خدا کی طرف سے مصیبتیں اے رسول تمہاری طرف سے ان سے کہو غلط ہے یہ دونوں چیزیں خدا کے قوانین کے تابع ہوتی ہیں اب آگے اس کو پورا ایکسپلین کی یا قرض ہے مصیبتیں بھی آتی ہیں خوشگواریاں بھی ملتی ہیں تو پھر یہ کیسے ہے ایسے ہے کہ جب تک تم خدا کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرتے جاؤ گے خوشگواریاں خوشگواریاں ملتی چلے جائیں گی ماںہ تم حسنت انف اللہ اور ماں اسادہ کا منسلف اللہ کچھ اور جہاں مصیبت ہیں کہ یاد کے سمجھ دو تو وہ تم نے خدا کے قانون کے مطابق نہیں کچھ کیا اپنے جذبات کے تابع اپنے فیصلے کے مطابق کچھ کر گئے اس سے خوشصوبی تم یہ نتیجہ مصیبت کا بہت پڑ رہا ہے تمہیں بات صاف ہو گئی ہر بات یہاں خدا کے قانون کے مطابق ہے اس کے مطابق عمل کرنے کا نتیجہ حسنات ہوتی ہے اس کے خلاف ورزی کرنے کا جو کے نے یہ ہے کہ اس کے مطابق میں نے نہیں کیا میں نے اپنے فیصلے کے مطابق کیا ہے جب یہ کرو گے اور اس کے خلاف جائے گا تو اس کا نتیجہ مگر پریشانیاں ہوں گی نقصان ہوگا یہ ہے کہ کچھ یہ بات تم سمجھنا چاہتے نہیں ہے بات مشکل نہیں ہے پورے دماغ میں بھی کھانا ہو تو کیا کہیں یہ جس تقریر کا کہتے ہے کہ نمان کچھ مشکل نہیں ہے بات آسان ہے ہر طرح کے لیے یہاں کا یعنی جس قسم کا انسان خود ہو جاتا ہے اس قسم کے قانون اس کے اوپر لاگو ہو جاتے ہیں یہ کس قسم کا ہونا چاہتا ہے یہ اس کی اپنے اختیار کی چیز ہے لیکن جس قسم کا یہ ہو جائے یا فیصلہ کرے اس کے بعد اس کا نتیجہ کیسا نکلے جو اس کے اختیار کی بات نہیں یہ تو اس کے اختیار میں ہے کہ سنسیا کی کوڑیا کو پھانک لے یا پھینک لے یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ سنسیا پھانکے اور خوب کا اثر پیدا کر لے پھر اس سنسیا کی بھی تقدیر میں کر رہے ہیں تقدیر کے معنی پیمانے میں کر رہے ہیں سنسیا میں تو شاید بات ہارے کی سمجھ میں نہ آئے پانی تو آپ کے لیے حیات ہی نہیں بلکہ بنائے حیات ہے زندگی کی بنیاد پانی پر ہے اس کے بغیر زندگی مل ہی نہیں سکتی زندہ رہ ہی نہیں سکتی لیکن یہ پانی میں ڈوب کے روز لڑتے ہیں لوگ جو چیز چیز بنائے حیات ہے وہی ہلاکت کا موجود ہو جاتی ہے یہ کیا ہوا پانی کا ایک گلاس دو گلاس میں جو پیاس بجھانے والا ہوتا ہے وہ اس کی تصویر ہے وہ مجھے حیات ہونے کی اور جب وہ اس سے زیادہ تر اپنے اندر ڈھونڈ لے گے اس کو تو پانی جو ہے اس کا پھر قانون جو ہے کہ وہ آپ کے لیے موت کا باعث بن جائے پانی کی تکلیف ہے جو اشیاء کائنات ہیں ان کی تقدیر ہے ان کے پیمانے میں ہیں وہ ان کو انحراف نہیں کر سکتی وہ مجبور ہیں آج ہمیشہ جلائے بھی پانی نشیب کی طرف بڑھے گا سنکھیا ہلاکت ہلاکتہ کرے گا یہ مجبور ہے وہ انسان اقبال کے اس بال میں آسام الہی کا ہے پابند تقدیر کا پابند نہیں ہے یہ یہ خود چائے کو دیا گیا ہے جی چاہے تو ایک گلاس پانی پیے اور اس کے بعد پیاس بھی جھیلے نو حیات ہزار دیے جی چاہے تو رابو میں جا کر بیچ کو مر جائے اسی پانی سے پانی کی تقدیر اچھا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ گھڑا پانی کا اپنے اندر اونڈو لے اور وہ اس کو زندگی بچے مت یہ جو وہ گھڑا ڈھولے گا نہیں یہ اس کی اختیار کی چیز ہے اب یہ جو چیز انہوں نے کہی تھی کے ساتھ یہ جو کچھ ہوتا ہے وہ سب جیسا خدا چاہتا ہے ویسا ہوتا ہے کئی دفعہ پہلے بھی آئی دو آیات جو ہیں انہیں دیکھ لیجیے بات سمجھ میں آ جائے گی بتا ایک سو انچاس six over one four nine اگر پورن پورنہ اثرت ہوں یہ لوگ صرف کرتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ صاحب تم یہ پھر کیوں کرتے ہو سیدھی سی بات ہے یقین اللہ معاشرت ہوں یہ لوگ اس کے جواب میں گھر سے کہہ دیں گے باؤ صاحب اللہ معاشرت نہ کیا کہتے ہیں کہ ہم کیوں شروع کرتے ہیں بندہ دیکھو ہم کیوں نہ شروع کرنے والے یہ تو خدا کے حکم سے ہو رہا ہے اگر وہ چاہتا ہم کبھی شروع بھی نہ کرتے ہیں حضیرہ نے مان یہی بات ہے نا جو روز ہم کہتے ہیں خدا کی مرضی آتی وہ چاہتا تو ایسا کیوں ہو اس نے کر دیا یہی بات ہے یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ جن سے کہو یہ لوگ جب ان سے کہا جاتا ہے صرف کیوں کرتے ہو تو یہ کہتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں تو خدا اگر چاہتا ہے ہم صرف نہ کریں تو ہم نے اس کی اس کے حکم کے بغیر اس کے خلاف کچھ کر سکتے جو چاہتا تو ہم کبھی بھی صرف نہ کرتے ہیں سب ہوگا جاتا زبر نبی نکل کی بات نہیں جس طرح یہ حقیقت کو جٹلا رہے ہیں ان سے سارے لوگوں نے بھی ایسا کیا جٹلایا اب تک بات کہاں سے پھر ہمارے آزاد میں پکڑ لیا آتے کو یہ عقیدہ رکھنے والے کے جو کچھ ہو رہا ہے باقی منشا سے ہو رہا کہا اس سے آدھار آتا ہے کام کی اور ہم تو صبح سے شام تک چلے ہوئے ہیں اسی اور جتنے جتنا کوئی زیادہ جو چاہنے والا ہے تو سب اس کی مرضی سے ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ خدا کا مقرر سمجھا کر حتیٰ کہ جو یہ کہہ دو کہ مرضی و یار کے خلاف نہ ہو لوگ میرے لیے دعا نہ کریں یعنی دعا بھی نہ کرو خدا کی مرضی یہ ہے کہ مجھے یہ تکلیف آنی ہے تمہاری دعا کے معنی یہ ہے نا کہ تم یہ تکلیف ہٹانا چاہتے ہو ایسا نہ کرو مرضی یار کے خلاف نہ ہو دیکھیے کہاں تک پہنچا دیتا یہ چیز کہ یہ خدا کو اگر منظور ہوتا تو ہم ایسا نہ کرتے قرآن مشرقین کا قول کہتا کہتا ہے اور ہے کہ یہ تقزیب ہے دین کی اس کا نتیجہ ہلاکت ہے تباہی ہے آزاد ہے دو تین جاگرن کی سولہ بٹا سینتیس one six over twenty five چھتیس بٹا سینتالیس three six over four seven forty three over twenty سینتالیس بٹا بیس یاسین کی آپ کو خاص طور سے چھتیس بٹا پینتالیس یہ جو روز کی چیز روز خدا نے اپنے ہاتھ میں جسے چاہے وہ غریب کر دے جسے چاہے وہ امیر کر دے لکھوں فخ کر دو کچھ لکھ کر دو جب کہا جائے کہ صاحب یہ بھوکے جو کس طرح سے بھوکوں سے مر رہے ہیں کچھ اس میں تبدیلی کریں اپنے حالات میں اپنے نظام میں اپنی سوسائٹی میں ان بھوکوں کو روٹی جواب اس کا ملتا تھا مذہب پرست طبقے کی طرف سے اب تو خیر زمانے کے تقاضے میں جن کے میں بخار پیش آپ کہنے لگ گئے ہیں کہ نہیں سر ایسا نظام ہونا چاہیے جس میں بھوکوں کو روٹی اس سے کم دن پہلے تک اسلام کے خلاف یہ مضامین کھڑے ہوتے تھے تو یہ اس خدا کی رجافیت کا منکر ہے رزق اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے وہ جس کو بھوکا مارنا چاہتا ہے یہ کہتا ہے اسے روکی دے جائے خدا کے خلاف جنگ ہے یہ اس کے راجت ہونے کے ایمان کی نقی ہے یہ اگر وہ چاہتا کہ یہ بھوکے نہ رہیں کسی کی مظالفی تو یہ پھر بھوکے رہ سکتے ہیں وہ رزق خود دیتا ہے یہ کسی چیز جو کل کر بعد نادر دیا ہے پھر انہوں نے دیکھا کہ ہو وسیع تو پہلے آنے غلطی کر دے رہے کی چودہ سو سال دن رات دوہرایا جاتا تھا اور پھر یہ منانی سورج جو ہے آپ کہیں گے یہ کیا ہے آپ کو پتہ نہ ہو یہ سورہ یاسین مرتے وقت سناتے ہیں نا کہ آج یاسین آسان بنی وہ کتاب عظیم کے مردوں کو زندگی جو نکلی آئی زندہ کو آخری وقت میں سنائی جاتی ہے کہ جلدی سے اس آئی سورہ یاسین جو تھی یہ کیونکہ مردوں کو سنائی جاتی تھی قلعہ معلّہ جو تھا مغلوں کی شہزادیاں قرآن میں ادھر آتی تھی تو یاسین نہیں اس کا نام لیتی تھی کہتی تھی اگلی سورت منانی یعنی کہ نائی کوئی نہیں ہے موٹی منو کا بھی نائی جانا چاہیے یہ جو منانی سورت ہے اس میں ہے یہ چھتیس بتا سینتالیس وائزا پیلا ہوں من سے مما رضا کا قبول نہ ہو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے پاس ضرورت سے ظاہر ہے یہ دے دو ان کے لیے کہ جو بھوکے ہیں ان کی بھوک مٹانے کے لیے اللہ جینا کفر اللہ جینا آمن یہ تاخیر کہتے ہیں مومنوں سے کیا کہتے ہیں یہ کافر اس کے جواب میں مومنوں کو کہتے یہ ہے کہ آپ میں من لاؤ یہ ہوں کیا کہہ رہے ہیں ہم سے ان کو کھلائیں کہ اگر خدا چاہتا تو ان کو وہ روٹی نہ دیتا اس نے جو بھوکا رکھا ہے تو مانا یہ ہے کہ وہ نہیں روٹی دینا چاہتا وہ روٹی دینا نہیں چاہتا تو ہم سے کہتے جا کے روٹی دے تمہاری مت ماری ہوئی تو باتوں کے بعد جان کافر یہ باتیں مومنوں سے کہتے کتنی کھلی ہوئی گمراہی میں ہوتی وہ سمجھتے لیکن یہ کیا بات ہے کیا کھلی ہوئی گمراہی ہے اگر یہ چیز ہو جائے انسانوں کی طرف سے ہے تو پھر تو ان بھوکوں کو سوچنا پڑے گا کہ وہ کون ہے جنہوں نے روک کے رکھی ہوئی ہماری روٹی ورنہ یہ رام کی شرح چلتی نہیں جب تک کی ہو روزوں کو روکتا ہے یہ ان کو چھپتا ہے کہ وہ چلنا میں روکا ہوا ہے اس لیے کون ہوتا ہے زیادہ روکنے والا آدمی کیا ہے اس میں روتا ہوا ہے بزرگ کی بستوں کے ساتھ وہاں ہوتی وہ اگر دینا چاہے تو کم راستے میں روک نہیں سکتا یہ ان کو سب چاہتے ہیں کیونکہ ان کی نگاہ ادھر اٹھ نہ پائے جنہوں نے روکا ہوا ہے ادھر یہ آپ کے یہاں چلا آ رہا ہے کہ خدا جتنا چاہتا کسی کو دے تاکہ نظام کے بدلنے کی طرف تمہارے دھیان ہی نہ جائے قرآن کیوں نہ یہ کہتا ہے کہ تو فار کا عقیدہ ہے وہ کہتے ہیں کہ تم ہم کو کہتے ہو کہ ان کسانوں کا انتظام کچھ کرو اگر اللہ ان کو روٹی دینا چاہتا تو دیتا کیوں نہیں ہے کیوں نہ وہ دے نہیں رہا ہم سے کہہ رہے کہ جاتے نہ باندھا ہم کو جا کے بعد لڑائی کرنے اللہ نے منہ دکھانا پہلے سامنے جانا مارنا کوئی کام کر دے گا میری دعا تھی ان کو کھارا کیا تم جا کے روٹی ہو رہی تھی کھانا سارا کام کروا دیا تھا انہوں نے نماز پانی کر دی تھی عجیب گانے مان یہ تھا قرآن کا لکھ کے رکھیے قرآن کی آیا جیلا ماں اصابت ان میں مصیبت ان کا جلا کا سب اچھا دیے تھے اور کسی اور thirty four over sixty two بیالیس بٹا تیس چار بٹا باسٹھ کوئی مصیبت نہیں آ سکتی کوئی واقعہ نہیں رہتا ہو سکتا اگر کھلے مانے جانے ہیں آتا سے کمانے ہاتھ کا یا واقعہ صرف مصیبت مانے جانے ہیں تو مصیبت لیجیے کوئی نہیں ہو سکتا اور دماغ کا سب چھوڑ وہ تمہارے اپنے ہاتھوں چلایا جو کام یہ عقیدہ اپنے ہاں رکھ لے کہ ہر تباہی ہماری اپنے آنکھوں کی لائی ہوتی ہے ذاتی طور پر انفرادی آگے بڑھیے اجتماعی معاشرے کی لائی ہوئی تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی جس قوم کے پاس یہ عقیدہ یہ جس کی تعلیم کی بنیاد تھی اس کے عقیدے میں یہ بات کے داخل چلنے یہ سب خدا کی کرتے اور پھر ہم سے تو وہ اچھے تھے جو یہ کہتے تھے کہ حسنت تو خدا کی طرف سے ہوتی ہے اچھی باتیں خدا کی طرف سے ہوتی ہیں جہاں ہمارے ہاں جتنی چیزیں اچھی ہوتی ہیں اس کے متعلق تو یہ اپنی ہوتی ہے تو یہ صاحب اتنا کچھ ملا سب کیا میں کیا ملا میں نے وہ پودا دیکھا اس کے اوپر جب بھی میں نے اور کیا فکر کیا وہاں یہ کیا وہاں یہ کچھ یہ ادھر سے یہ آ گیا تھا مقدمہ جیت لیا لیا جیت جیتے نہ لیتا صاحب دیا تو ایسا کیا اچھا دعا میں نے توڑے جب تک پہنچائی روکیت یہ سارا کچھ کیا دستاویز کو جلا دیا چار سو بیس کی یہ مقدمہ جو ہے وہ گیا ساری کاریگر آپ نے مقدمہ آ جائے اپنی طرف سے تو بہت کچھ کیا تھا اللہ کو منظوری ایسا تھا مریض اچھا ہو جائے اپنا پرائیویٹ کے ساتھ بہت دور دور کی کچھ ڈاکٹر نے ساتھ سوال کر دکھایا دیکھتے ہیں آپ کی تعداد سے یہاں آیا مر گیا بھی جی، کیا وہ سب اللہ کی مرضی ہے میں کہا کرتا ہوں کہ لڑکا پیدا ہو اور خوشی سے اللہ کا ہے لڑکا پیدا ہوا گیا لڑکی پیدا ہو جائے تو وہ آ جاتی ہے سب آن خبر کا کیا کرنا ہو اللہ کی مرضی ہے سی جناب یعنی ہر وہ کام جس کے اندر آپ کو شکست معاملہ نامرادی ہوتی ہے آپ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہمارے دوست وہ کچھ کرتے تھے کہنے لگے اس نے نام تو اللہ کے ہم نے سنے تھے یہ ابو ہم نے نہیں سنا تھا <laughs> یعنی میں کہہ رہا ہوں ہم سے وہ جاہلیت کے کافر اچھے تھے تو کم از کم حسنات کو تو خدا کی طرف منظور کر دیتے <clears throat> ہم حسنات کو اپنے ذات کی طرف منظور کرتے ہیں اور گرو کے چیز ہماری مرضی کے خلاف سر اللہ کی مرضی ایسی ہے اور پھر اس میں پیسہ سب اس اتنے ایسا بڑا کہ لوگ کا کام کر رہے ہیں خدا کی مرضی ایسی ہے یہ ہو گیا اچھا جی مرضی ہے مولا بار ہم اولا کیا کرنا ہوا سر اس کے آگے کسی کی کوشچن کی ہے سب کچھ ان سب کام گزارے جو ہیں وہ وہ گزارتا ہے وہ میں نے کہا کہ وہ اچھے تھے جو انہوں نے آگے ہی نہیں ملنا اتنا تو کیسے نہیں سمجھا ہم تو یہاں تک آ گئے ہیں جانے میں فون رکھیے کہ تم نے مصیبت ان کا بھی معاف کر سکتا ہے سن رکھیے کہ والا سادہ کا مین حسنا چلتا مین اللہ کن کن من دلہ پیدا اصول یہ ہے ہر چیز خدا کے بنائے ہوئے قانون کی طرف سے ہوتی ہے بات دور چلی جائے گی ورنہ میں عرض کرتا کہ یہاں جو یون ان دلہ کہا ہے قرآن نے اور آگے کہا ہے فن اللہ اور نیم نقشے کا جہاں مین کہا ہے وہاں عمدہ کہا ہے اس میں بھی بڑا عجیب ایک فرق ہے جسے اردو زبان میں تو مشکل ہے یہ چیز سردیوں میں لے آنا زندہ کا جسے کہتے ہیں اس کی طرف سے اور وہ نیم اس سے سب چیز خدا کے قانون کی اس کے مطابق چلتے رہو گے حسنات ہی حسنات آئیں جو ہی دیکھو کہ کوئی خرابی واقع ہوئی ہے کھڑے ہو کے یہ سوچ لو کہ اس کے قانون کی خراب ورزی ہوئی ہے کیونکہ یہ تمہارے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہے وارسل نہ کا جو نہ سے رسول ہے لوگوں کہتے ہیں تمہاری وجہ سے یہ ساری خرابیاں آتی ہیں یہ سب کچھ ہوتا ہے تمہیں تو کا در بنا کے بھیجا گیا ہے یہ سوال نہیں ہے کفا نگرانی تو صرف خدا کو قانون کیا تم کو نگران بھی نہیں ہو سکتے اس کی خلاف ورزی کرنے والا جو ہے تم نہیں سکتے خود نبی سب سب نے سروایا ان سے کہہ دو قرآن میں رسوم نہ کی دوبارہ مبارک سے چلوایا ان سے کہہ دو کہ اگر میں بھی اس کے قوانین کی خلاف ورزی کروں تو ڈرتا ہوں اس کے عذاب عظیم آؤ اب حسنات کا تمہیں بنا پروگرام کیا ہے نہیں جو تو رسول فقد اللہ یہ جو نظام ہے بھیجا ہے تمہیں پیغام بر بنا صرف پیغام رسانی نہیں تمہارا طریقہ یہ نظام قائم کرنا ہے خدا کی عقائد اپنے اپنے طور پہ نہیں ہو سکتے اس نے یہاں نفل کر دی اس نے وہاں نماز پڑھ دی اس نے یہاں یہ کیا عائد کر دیا خدا کی ہونے لگ گئی یہ بات نہیں یہ تو یہ جو نظام بنا رہا ہے اس کی عقائد کی جائے گی تو خدا کی عقائد ہوگی اجتماعی آگے رمن طلّہ سمار کرنا چاہ رہے ہیں نتیجہ ہم نے تمہیں دوگا دوڑا بنا کے نہیں بھیجا کہ مار مار کے ان چیزوں کی عقائد کرائے اس نظام کی بنیاد عقائد کی ہے اور میں نے عرض کیا تھا خود لفظ عقائد کے اندر اگر مندی شامل ہوتی ہے بتی خاطر کسی چیز کا ماننا جو ہے اسلامی نظام کی بنیاد ہے دن کی رضامندی کے ساتھ استعمال یہ دروہ بنا کے تمہیں نہیں بھیجا گیا ہے دن کی رضامندی سے نظام کے اندر داخل ہو داخل ہونے کے بعد پھر یہ چیز یہ تمہارے اختیار سے نہیں کہ جس حکم کو چاہو مانو جس کو نہ مانو پھر تو سوسائٹی کے تمام قوانین کو ماننا پڑتا ہے یہ ہوتا ہے لیکن ان کی تصویر یہ ہے کہ تو یقین ہونا دائت ایک تو وہ عدایت ہے اور ایک عقائد اس قسم کی ہے تو کہتے ہیں کہ صاحب ٹھیک ہے ہم عقائد کرتے ہیں اور اوزا برض من ان کا بیت عقائد کا تم من ہم غیر بازی سکیں یہاں سے باتیں سن کے بھی جاتے ہیں شکایت کا اقرار بھی کرتے ہیں وہاں جا کے پھر جو اپنے خفیہ مشورہ کرتے ہیں تو اس میں اس کے خلاف کہتے کرتے جو کچھ کو کہتے ہیں بندہ ہو جب تک وہ جو بدلے بات یہاں یہ انسانی قانون کی نہیں ہے انسانی قانون میں تو جو چیز عمل میں آ جائے اور اس کی درست ہو جائے سپاہی تجربے اس وقت یا کہ اس کے ہاتھ سے پہنچ جائیں شروع میں قرار پاتا ہے نا یہ تنہائی میں کبھی کوئی آپ جرم کیجیے نہ کوئی صاحب ہو نہ کوئی پکڑنے والا ہو وہ ہی نہیں ہوتا اس کی آپ سکھائی نہیں پاتے نہ اتنا فرق ہے عجیبان اس ایمان میں اور انہیں قوانین کو دوسرے انداز سے سیکولر انداز سے نافذ کرنے میں تو یہاں ایمان یہ ہوتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا ہے یا نہیں پولیس کا سپاہی پکڑنے والا ہے یا نہیں عدالت سزا دینے والی ہے یا نہیں اس کا کچھ فرق نہیں پڑتا یہ جو میں نے اس کی خلاف ورزی جو کی ہے اس کا نتیجہ مجھے بھگتنا پڑے وہ جو میں کبھی قانون کی مثال دیا کرتا ہوں کمرے کی تنہائیوں میں بیٹھے ہوئے بھی اگر آپ اپنی انگلی آگ میں ڈال دیں تو اس سے جو آپ کو سزا ملتی ہے اس کے لیے نہ یہ ضروری ہے کہ کٹائی پکڑ کے تھانے دے جائے نہ یہ کہ اس کے لیے گواہ ہوں نہ یہ کہ عدالت اس کے لیے حکم صادر فرمائے کہ ہاں تین مہینے تک کس انگلی میں تیس کو پورا ہوگی سواری عمل کی سزا اس کے اندر ہی ہوتی ہے وہی عمل اس کا نتیجہ ہوتے ہیں اور یہ وہ سزا ہے جو عدم کے مطابق ہے لاکھ روپئے رشوت دے دیجیے کسی کو چاہیے کہ یہ درد جو ہے یا میرا رشوت سے نہیں ہے کتنا ہی قریبی عزیز کیوں نہ ہو حتیٰ کہ ماں اور بیٹے کا بھی تعلق کیوں نہ ہو یہ جو اس کا درد ہو رہا ہے ہم دردی تو اس سے کی جا سکتی ہے درد لیا نہیں جا سکتا باقی وہ سفارش تو اس کے لیے تو یعنی جنرل کا بھی سرٹیفکیٹ اگر لے آئیے اور انگلی کے ساتھ باندھ دیجیے تو شاید اپنے لیے نئے سب کے لیے میری رعایت سے ہی جا رہا ہے اس کی رات سے ہیں عدم یہ ہوتا ہے لیکن ظلم نہیں ہے اس کے لیے مداوع تجویز کر دیا ہے قانون کی خلاف ورزی کی آگ میں اگلی دی قانون جو ہے کہ برمال لگا دیجیے حرام ہے قانون سیکھنے کے بعد قانون کی طرف آئیے پھر تو اس کا مداوع ہو سکے گا قانون سیکھنے کے بعد رشوتیں اور فراہم سے یہ چیزیں لائیں قانون خدا بندی کس کی تلاشی نہیں ہو سکتی جسے کہتے ہیں توبہ اس کے مان لیے ہیں قانون توڑا سجا ملی پھر قانون کی طرف آ جائے اس کا مداوع ہو جائے گا توبہ بھی چار لفظ دورانے کے معنی نہیں جس طرح قانون کتنی کچھ کرنے کا کام توبہ بھی کچھ کرنے کی بات ہے پھر قرآن اس توبہ کے معنی یہ ہے کہ جہاں سے راستہ تم نے بھولے تھے یا دوسری قدر قدم اٹھایا تھا اسی ہے پر دوبارہ لوٹ کر آ جاتے اور یہ تو ہے تازہ وہاں پھر دوڑ کے آنا پھر آگے کھڑے ہو جانے سے بات نہیں چلتی سادہ و اصلہ پھر سیدھے راستے سے چل پڑے تو یوں مداوع ہو جائے گا تمہارا اس میں کسی کا بھی دروگا ہونا جو ہے سامنے دیتا یا یہ کہ تمہارے سامنے کہہ گئے کہ صاحب ہم عقائد کرتے ہیں اور اس کے بعد مشورے کرنے لگ گئے تمہارے خلاف گندہ ہو جب تو وہ ما جب جو کچھ تم خوشیاں مشورے کرتے ہو اللہ ان کو دکھتا رکھتا ہے آپ کو معلوم ہے قانون مقافات عمل میں لکھتا کون ہے کون سے قاتل ہوتے ہیں سمجھانے کی بات ہے قرآن نے کہا ہے تمہارا نفس خود تمہارا قاتل ہے یہی تمہارا آواز نامہ ہے اب گپتا ہوا ہے تو کھل کے سامنے بہار ہوں اس قسم کی جو ذہنیت رکھنے والے ہیں ان سے اراض ہے اراض کی بات میں پہلے کہہ چکا ہوں اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ان کو اب قانون و خدا بندی ان تک پہنچاؤ ہی نہیں کہا وہ تو پہنچاتے رہو تمہاری جماعت میں سے یہ نہیں رہے ہیں سبق کو لینا نہیں رہو تو کوئی بات نہیں یہ تھوڑا ہے کہ ان کے ووٹ کام ہو گئے تو ممبر نہیں بن سکے اس کے لیے اس کے باوجود ساتھ رکھنا پڑتا ہے دلی اپنی گھاٹ میں اچھی اپنی گھاٹ میں دونوں منافق ہوتے ہیں لیکن ساتھ رکھنا پڑتا ہے تو ترکیب حال ہے میرے سے دلانا اچھا اس کی پرواہ نہیں تم الگ ہوتے ہیں کو خدا کا قانون بڑی قوت رکھتا ہے اس کے ساتھ رہو وقت کفا ہے وکیلا تبکل کے بعد وکیلا آپ دیکھتے ہیں مقابلے اعتماد قانون اسی کا ہے اس کے قانون کے ساتھ رکھتا رہو ان کا چلے جانا کچھ نہیں سکتا ہاں، میں دس منٹ پہلے اس کو ختم کر رہا ہوں دو وجہ سے ایک تو مجھے روز ضروری کرنا ہے دوسرا اس لیے کہ آگے آئے کچھ اور آ رہی ہے اور بڑی اہم آئے ہے اس میں کہا گیا ہے کہ قرآن کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں طرح کوئی نہیں کوئی اختلاف کی بات نہیں اور مسلمان کوئی بھی ایسا غلطہ نہیں جس نے اس قرآن سے انحرام کرتا ہے یا دیا کیا میں نے انکار کیا ہے اس قرآن کو اقرار ہے کہنے کو بہتر حقیقت بہتر ہزار اختلافات ان کے اندر موجود ہیں نہ غریبوں کے اسے کیا کہیں قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ میرے من جانب اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ کس کے اندر اختلاف ہے قرآن کے ساتھ اپنے آپ کی طرف اپنے آپ کو منسوخ کرنے والوں کی کیفیت یہ ہے کہ ایک بات کسی کی دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی دعوی ہے کہ ہم کتاب اللہ کے مطابق عمل کر رہے ہیں یہ کیا کم آتا ہے یہ آگے آتا ہے اسی لیے میں نے کہا کہ آج اس کو چھوڑ دیتا ہوں بات لمبی چلی جائے گی اس کو ہم آئندہ لیں گے ساتھ ہی آئے تھے کافی تک ہمارے عزیزہ گا یہ اعلان بڑا ضروری ہے